تحریر الروح کا منطقی نتیجہ اس نئی اصطلاح تحریر الروح کے جو دو معنی میں نے بیان کیے ہیں یعنی ایک آزاد کرنا اور دوسرے حرارت پہنچانا تو اس عمل کا منطقی نتیجہ وہ ہے جسے حکیم فلاٹیونس پولیٹیونس نے نہایت خوبصورت الفاظ میں بیان کیا ہے یعنی flight of the alone to the alone در حقیقت ہماری روح بھی بلا تشبیح ذاتی باری تعالیٰ کی طرح انتہائی تنہا ہے روح کا کسی سے کوئی رشتہ نہیں روح کسی کی باپ ہے نہ کسی کا بیٹا نہ کسی کا شوہر نہ کسی کی بیوی اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ جدید فلسفے میں بھی وجودیت کے حوالے سے کرب کا لفظ کثرت سے استعمال ہوتا ہے جو شخص بھی ذہنی اور نفسیاتی اعتبار سے بلند ہونا شروع ہوتا ہے اس میں تنہائی کا احساس بڑھنے لگتا ہے گویا جتنا اس کے اندر تنہائی کا احساس شدید ہوگا اسی قدر وہ حیوانی سطح سے بلند ہوتا جائے گا چنانچہ ایک طرف انسانی روح کی یہ مطلق انفرادیت انڈیویجویلٹی ہے اور دوسری طرف وہ ذات ہے جو الحد ہے اور جس کی فردیت میں کسی بھی ناؤ کی سنویت کا سرے سے کوئی احتمال تک نہیں ہے اب اس قاعدہ کلیہ کے مطابق کہ ہر شے اپنی اصل کی طرف لوٹتی ہے اور اپنے مرکز اور سورس کی جانب رجوع کرتی ہے روح انسانی کا اصل رجحان اللہ تعالیٰ کی جانب ہے گویا روح کی مثال ایک پرندے کی سی ہے جو جسم اور حیوانیت کے پنجرے میں مقید ہے یہ پرندہ پھڑ پھڑاتا ہے اور قید سے آزاد ہو کر اوپر اٹھنا چاہتا ہے چنانچہ اسی کو حکیم فلاطیونس نے تنہا کی پرواز تنہا کی جانب سے تعبیر کیا ہے جس میں ہم احتیاطاً یہ اضافہ کر سکتے ہیں کہ محدود تنہا کی پرواز لامحدود تنہا کی جانب یہاں اقبال کے دو اشعار ملاحظہ کیجیے مرا دل سوخت تنہائی او کنم سامان بزم آرائی او مثال دانائے دانئے کارم خدیرا برائے او نگہ دارم خدیرا یعنی میرا دل جلتا ہے اس صدمے اور رنج سے کہ اللہ اکیلا ہے تنہا ہے لہٰذا میں اس کی محفل سجانے کی کوشش کر رہا ہوں جیسے دانے کو پروان چڑھایا جاتا ہے تو وہ پودا بنتا ہے کسان اسے پالتا اور پوستا ہے اسی طرح میں اپنی خودی کی پرورش کر رہا ہوں اور اسے پال پوس رہا ہوں اور اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی خودی یعنی انا یا روح کی حفاظت کر رہا ہوں بہرحال ان فلسفیانہ اور شاعرانہ خیال آرائیوں سے قطع نظر اب تک کی گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ روح کی تقویت کا سامان کرنا ہر انسان کے لیے لازم ہے جس کا ذریعہ ایک لفظ میں بیان کریں تو وہ ذکر ہے اور اس کی شرح کریں تو سب سے بڑا ذکر خود قرآن ہے پھر نماز اور پھر اور پھر و اذکار مصنوعہ اس سے تجلی روح کا مقصد حاصل ہوگا اور ایمان کی شدت اور گہرائی میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا یہاں تک کہ انسان منزل احسان کو پالے گا تہذیب و تزکیے نفس کے ذرائع تقویت و تغذیہ روح کے ساتھ ساتھ جو دوسرا عمل درکار ہے اسے میں نے تہذیب و تزکیہ نفس سے تعبیر کیا تھا تہذیب و تزکیہ نفس کے لیے کیا طریقہ کار اختیار کیا جائے گا مخالفت نفس کی ریاضت کسے کہتے ہیں مشقتیں یا ایکسرسائز جیسے جسمانی ریاضت کو آپ کسرت کہتے ہیں جو پہلوان کرتا ہے اسی طرح موسیقی سیکھنے والا ریاض کرتا ہے اسے بھی خون پسینہ ایک کرنا پڑتا ہے ورنہ سر ٹھیک نہیں ہوتا اسی پر قیاس کر کے سمجھیے کہ نفس امارہ کی گرفت کو کمزور کرنے کے لیے بھی بڑی محنت کرنا پڑتی ہے نفس کی مخالفت کرنا پڑتی ہے اس ریاضت میں سب سے پہلی چیز اقامت الصلاط ہے مجرد نماز تو ذکر الہی کا ذریعہ ہے اور اس اعتبار سے تقویت و تغذیہ روح کا سامان ہے لیکن اقامت الصلاع یعنی نماز کو قائم کرنا کہ کوئی مصروفیت کوئی دوستی کوئی کاروباری دنیاوی آڑے نہ آنے پائے یہ مخالفت نفس کی ریاضت ہے طبیعت آمادہ ہو یا نہ ہو مسجد میں آنا ہے شدید سردی ہے اور ریخ پانی ہی دستیاب ہے تو اسی سے وضو کرنا پڑے گا اس سے آگے بڑھ کر تحجد کی نماز میں نیند کو قربان کر کے کھڑا ہونا ہے تو یہ بھی مخالفت نفس کی ایک صورت ہے ان اشد وطعہ یہ تحجد نفس کو کچلنے میں نہایت مؤثر ہے پھر روزہ ہے جس میں جسمانی تقاضوں کی مخالفت کی جاتی ہے تیسری شے انفاق مال ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے بھی نفس کی مخالفت ہوتی ہے کیونکہ مال و دولت انسان کو بہت محبوب ہوتا ہے لشدید نوٹ کیجئے کہ اقامت الصلاح سون اور انفاق مال سے مخالفت نفس کا مقصد حاصل ہوتا ہے اور یہی مقصد دو اور فرائض کی ذریعے بھی پورا ہوتا ہے یہ دونوں فرائض اصل میں ان تینوں کے جامع ہیں پہلی چیز ہے حج اس میں انفاقی مال بھی ہے احرام کی پابندیاں بھی ہیں ذکر بھی ہے نہایت شدید مشقت بھی ہے اور دوسری شے ہے دعوت دین اور اقامت دین کی جد و جہد اس میں بھی مخالفت نفس ہوتی ہے محنت اور مشقت ہے جو آرام و استراحت کے منافی ہے تہمت و ملامت ہے جو تحسین و تعریف کے منافی ہے یہ وہ ضرورت ہے جس کے لیے صوفیہ کے ایک طبقے نے باقاعدہ فرقہ ملامتیہ ایجاد کیا کیونکہ یہ بھی نفس کی مخالفت ہی کی ایک صورت ہے کہ لوگ کسی کو حقیر سمجھیں گالیاں دیں فاسق و فاجر کہیں آپ آگے بڑھ کر حق کی دعوت دیجئے اس راہ میں تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخص کو بھی کہا گیا کہ معاد اللہ یہ مجنون ہیں مسکور ہیں شاعر ہیں قذاب ہیں ساحر ہیں نعوذ باللہ من ذالک لیکن حکم ہے کہ صبر کرو تو مخالفت نفس کا مقصد حاصل ہو گیا یا نہیں آپ دین کی جد و جہد میں مال خرچ کر رہے ہیں یا اگر وقت صرف کر رہے ہیں تو بھی عام مقولے ٹائم از منی کے مطابق یہ انفاقی مال ہی ہے پھر آپ اپنی اور اپنی و اولاد کی جانوں کے لیے آفات اور مصائب کا خطرہ لے رہے ہیں کتاب کا مرحلہ ہے تو اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کر میدان میں آ رہے ہیں اس طرح بنیادی حیوانی دعیات میں سے دو یعنی بقائے نفس پرزرویشن آف دا سیلف اور بقائے نسل پریزرویشن آف دا اسپیشیز کی مخالفت ہو رہی ہے یا نہیں اب اس میں سمجھنے کا نقطہ یہ ہے کہ کسی بھی ماحول میں دو ہی صورتیں ممکن ہوتی ہیں اگر اللہ کا دین غالب ہے اور اسلامی ریاست موجود ہے تو مخالفت نفس کے لیے اقامت الصلاط سعود انفاق اور حج کے ذرائع اختیار کیجیے اور اگر اللہ کا دین پامال ہے تو مخالفت نفس کی ریاضتوں کے سلسلے میں بھی دعوت دین اور اقامت دین کی جد و جہد کو تمام نقلی عبادات پر فوقیت حاصل ہو جائے گی دعوت و اکامت دین کی جد و جہد میں انفرادی اعتبار سے جو اصل ہدف ہے وہ ہمارے سامنے آ گیا یعنی مخالفت نفس کی ریاضت تاکہ روح کو تجلیہ حاصل ہو جائے اب اجتماعی پہلو سے دیکھیے کہ اس میں اضافی حکمت کیا ہے اس جہاد کا ہے نظام عدل و قسط کا قیام تاکہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں انسانوں کے لیے اس سلوک کی راہ کو اختیار کرنا ممکن ہو سکے غور کیجئے کہ کس قدر خود غرضی کا مظاہرہ کرتا ہے وہ شخص جو برس ہا برس جنگلوں اور ویرانوں میں مخالفت نفس کے لیے مشقیں جھیل رہا ہے خود کو مانج رہا ہے رگڑ رہا ہے اور دوسری طرف کروڑوں انسان مسلسل ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں انسانوں کی عظیم اکثریت کو وہ موقع ہی میسر نہیں ہے کہ کوئی اعلیٰ خیال یا اونچا آدرش ان کے حاشے خیال ہی میں گزر سکے اگر تم اپنی روح کو نفس کی بیڑیوں سے آزاد کرانے کی کوشش کر رہے ہو تو دوسروں کو بھی ظلم و استحصال سے نجات دلانے کی جد و جہد کرو تاکہ وہ بھی اس راہ میں آگے بڑھ سکیں یہ نقطہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بیست نامی کتابچے میں تفصیل سے بیان کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست تاریخی انسانی کے ایک نہایت اہم موڑ پر ہوئی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست کے بعد سے افراد کے ارادے اور اختیار کی آزادی محدود سے محدود تر ہوتی چلی گئی ہے اور اجتماعی نظام کی گرفت روز بروز شدید سے شدید تر ہوتی جا رہی ہے اب یہ ممکن ہی نہیں رہا کہ انسان اپنے اجتماعی ماحول اور مجموعی نظام کے اثر سے آزاد ہو کر زندگی گزار سکے چنانچہ آج ظالمانہ نظام کی گرفت اپنی انتہا کو پہنچ چکی ہے سیاسی جبر معاشی استحصال اور معاشرتی اونچ نیچ پر مبنی اجتماعی نظام سے فرد کا متاثر نہ ہونا ممکن ہی نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ قاد الفقر ان یکون کفرا یعنی فقر و فاقہ احتیاج اور افلاس انسان کو کفر تک پہنچا دیتے ہیں ورنہ کم از کم اللہ تعالیٰ سے غافل تو کر ہی دیتے ہیں بقول فیض دنیا نے تیری یاد سے بیگانہ کر دیا تجھ سے بھی دل فریب ہیں غم روزگار کے اس سلسلے میں اصل حکیمانہ قول حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے وہ کہتے ہیں کہ جس معاشرے میں تقسیم دولت کا نظام غیر منصفانہ ہوگا وہاں ایک جانب دولت کے انبار لگیں گے عیاشیاں ہوں گی بدمعاشیاں اور خرمستیاں ہوں گی اور دوسری طرف فقر و احتیاج کا دور دورہ ہوگا اور انسانوں کی عظیم اکثریت بار برداری کے حیوانات کی مانند زندگی گزارنے پر مجبور ہو جائے گی اللہ تعالیٰ سے وہ بھی غافل اور یہ بھی غافل وہ بھی محروم اور یہ بھی محروم ان حالات میں نظام عدل اجتماعی کے قیام کے بغیر انسانوں کی عظیم اکثریت کے لیے روحانی ترقی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا یہاں ایک اور بھی ذہن نشین کر لیجئے کہ خدمت خل کی تین منزلیں ہیں پہلی منزل ہے بھوکوں کو کھانا کھلانا ضرورت مندوں کی امداد کرنا اور ایک دائیہ حق کے لیے یہ چیز نہایت ضروری ہے ورنہ اس کی دعوت دوسروں تک نہیں پہنچ پائے گی دوسری منزل ہے خدمت خلق کے حوالے سے لوگوں کی عاقبت سنوارنے کی کوشش کرنا اللہ کی طرف دعوت دینا اس سے بڑی کوئی خدمت خلق نہیں ہو سکتی کہ انسان دوسروں کی ابدی زندگی کی فلاح کے لیے کوشش کرے خدمت خلق کی تیسری منزل یہ ہے کہ خلق خدا کو ظالمانہ نظام کے جبر و استحصال سے ناجات دلانے کی کوشش کی جائے صرف پہلی قسم کی خدمت خلق کو کل سمجھ لینا دراصل دین کے محدود تصور کا شاخسانہ ہے